السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد لله رب العالمين واشهد واشهد ان لا لا اله الا الله وحده شريك له ان محمدا عبده ورسوله بعد قبل اس کے خطبے کا ترجمہ یا اس کی ترجمانی آپ کے سامنے کی جائے ایک بات کی تنبیہ بہت ضروری ہے اور یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے نمازی بھائی خطبے کے دوران بات کرتے رہتے ہیں گفتگو کرتے ہیں یہ چیز حرام ہے خطبے کے دوران گفتگو کرنا بات چیت کرنا یہ حرام ہے شریعت کے اندر ہے ناجائز ہے حتیٰ کہ اگر کوئی گفتگو کر رہا ہے تو اس کو یہ کہنا خاموش ہو جاؤ یہ بھی درست نہیں ہے خطبہ سننا واجب ہے فرض ہے ضروری ہے مسلمان کے لیے جب خطبہ دیا جائے لہذا آپ خطبہ سنیں بات کرنے کے لیے آپ کے پاس بہت وقت ہے کیا بات چیت کرنے کے لیے مسجد ہی بچی ہے یہ آدھا گھنٹہ پندرہ منٹ خطبہ ہوتا کہ یہی بچا ہے کہ دنیا کی گفتگو ہم آ کر کے مسجد میں کریں آپ مسجد سے نکلنے کے بعد گفتگو کر سکتے ہیں لیکن خطبہ آپ بعد میں نہیں سن سکتے اس سے جب خطبہ ہو تو انسان کو خطبہ سننا چاہیے غور سے سننا اس کے لیے ضروری ہے یہ خطبہ واجب ہے مسلمان کے لیے لہذا اس کا دھیان رکھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے آج یہ خطبے کا موضوع تھا کہ نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے چند نصیحتیں اس موضوع پر بڑا ہی بلیغ خطبہ انہوں نے ارشاد فرمایا اللہ رب العالمین کی حمد و ثناء کے بعد اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کے بعد فرمایا کہ میں اپنے آپ کو اور آپ کو اللہ تعالیٰ کے تقوا کی وصیت کرتا ہوں کیونکہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے اللہ تقاتی ہی ولا تمۃن اللہ عام تم سمون اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو جیسا کہ اسے ڈرنے کا حق ہے اور جب تمہاری موت ہو تو اسلام کی حالت میں ہو اے بندو جان لو کہ جنت کے علاوہ اور اللہ ابراہین کے دیدار کے علاوہ ہر نعمت چھوٹی ہے اور جہنم کے علاوہ ہر آزمائش اور ہر عذاب اور ہر مصیبت کے اندر عافیت ہے جو اللہ ابلام کے تقسیم پر راضی ہو گیا اگر اسے کوئی چیز نہیں ملتی ہے اس پر افسوس نہیں کرے گا اور بڑا ادب کیا ہے ادب جو ہے یہ بہت بڑی بہترین میراث ہے اور حسن خلق یہ بہترین ساتھی ہے اللہ کی کتاب میں اور اس کے رسول کی سنت میں بہت ساری نصیحتیں ہیں ان لوگوں کے لیے جو نصیحت حاصل کرتے ہیں اور ان لوگوں کے لیے روک دینے والی ہیں جو برائیوں کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں دل زندہ رہتا ہے نفسانی خواہشات کو توڑنے کے بعد اور جب انسان کے دل کے اندر خشیت رہتی ہے تو غفلت بھاگ جاتی ہے اور جو کوتا انسان ہوتا ہے جب اس کی کوتاہی کا ذکر کیا جائے تو اس پر ندامت کرتا ہے وہ اصل کوتا انسان ہے کوتا وہ نہیں ہے کہ جس کے سامنے کوتاہی کا ذکر ہو اور کوتاہی پر وہ قائم رہے عقل مند انسان وہ ہے جو اپنی جو انجام پر غور و فکر کرتا ہے اور اس کے بعد محنت کرتا ہے لہذا مومنوں اپنے دلوں کو اللہ کی نصیحتوں سے زندہ رکھو اور حکمتوں سے اپنے دلوں کو منور کرو اور اللہ ابراہین کے عذاب سے ڈرو جو عذاب آنے والا ہے اور ان لوگوں میں سے ہو جو نصیحتوں کو قبول کرتے ہیں اللہ رب العالمین لوگوں کی مذمت بیان کی ہے جو رسولوں کو جھٹلانے والے اور نصیحتوں کو بھول جانے والے قبول نہ کرنے والے اللہ ماتا و ناصحت الرقم ولاک ولا تو حکب النا ہم نے تمہیں نصیحت کی لیکن تم نے نصیحتوں کو قبول نہیں کیا اے معاہدین کی جماعت اس شخص کے لیے مبارک ہے جو وقت سے پہلے اپنی کوتاہیوں کو دور کر دیتا ہے اس کے لیے بشارت ہے جو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے اور اس شخص کے لیے بھی بشارت اور خوشخبری ہے جو برائی کے بعد نیکی کر لیتا ہے اصل خسارہ یہ ہے کہ انسان حقیر دنیا کے عوض آخرت کو بیچ دے اور حسرت ان لوگوں کے لیے ہوگی جو اللہ کے تعلق سے کوتاہی کا شکار ہیں یہ دنیا سفر ہے اور اس میں وہ انسان کامیاب ہے جو دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کے لیے محنت کرتا ہے دنوں کا آنا جانا اس میں ہمارے لیے بہت بڑی نصیحت ہے اللہ تعالیٰ کرشاد و ما امرسات اللہ کا علامہ البصر بسر او اقرب ان اللہ علاق الشین قدیر کی قیامت کا معاملہ تو پلک جھپکنے کے جیسا ہے یا اس سے بھی زیادہ قریب ہے اللہ العامن ہر چیز پر قادر ہے اے اللہ کے بندو دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ رکھے کیونکہ اس کی نعمتیں ہمیشہ نہیں رہیں گی اور لمبی امیدوں سے بھی تم دھوکہ مت کھاؤ کیونکہ وقت مقرر ہے اور دنیا کی مثال تو ایسی ہے کہ وہ نظر آتی ہے بہت میٹھی لیکن بہت کڑوی ہے وہ ملبوس نظر آتی ہے لیکن وہ ننگی ہے وہ ہری بھری دکھتی ہے لیکن وہ سوکھے گھاس کی طریقے سے ہے وہ بڑی نظر آتی ہے لیکن حقیقت میں بہت حقیر ہے قیامت کے دن ہر چیز کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا اور یہ جان لو کہ انسان کا راس المال کیپٹل اس کی عمر ہے اور یہ اگر چلی گئی وقت اگر چلا گیا تو اس کا کوئی بدل نہیں ہوتا ہے آج عمل ہے حساب نہیں لیا جائے گا آنے والا کل حساب ہوگا اور عمل کرنے کا آپ کو موقع نہیں ملے گا اللہ کے بندو پرانی آیات میں غور و فکر سے کام لو اور یہ دیکھ لو کہ بہت سارے لوگ آج جو سوشل میڈیا پر سرگرم ہیں وہ کوئی بھی چیز بغیر تحقیق کے پھیلا دیتے ہیں اور بغیر تثبت کے کوئی چیز لوگوں کے اندر نشر کر دیتے ہیں کتنی چیزیں ایسی شر کی نشر کر دیتے ہیں اور اس کا اور اس کا بوجھ قیامت کتنے لوگ اٹھائیں گے اور قیامت دن ایسے آدمی کا کیا حل ہوگا کہ وہ اپنے دفتر کے اندر ان گناہوں کو پائے گا جس نے جس کو اس نے کیا نہیں ہوگا اور ایسی برائیاں ملیں گی جس برائیوں کو اس نے کیا نہیں ہوگا اس کے کرنے والے کا بوجھ اور اس طریقے سے اس کو پھیلانے کا بوجھ اور جو اس کو سنے گا جس نے اس کو دیکھا جس نے اس کو پھیلایا ان تمام کا بوجھ قیامت کے دن اٹھائے گا یہ کتنے بڑے اس کے لیے عائب کی بات ہے لہذا میرے بھائیوں افواہوں کو پھیلانے سے بچو اور کوئی بھی چیز پھیلانے سے پہلے تحقیق کر لیا کرو لوگوں کی عزتوں سے کھلواڑ مت کرو ہو سکتا ہے کہ تم کوئی ایسی چیز شائع کر دو جس سے لوگوں کے اخلاق بگڑ جائیں بہت ساری عورتوں کی حسمت ختم ہو جائے لہذا اے مسلمانوں صلاح اور سچائی اور ثبات اور رضامندی اور اللہ رب العامین پر بھروسہ اور اسی پر اعتماد یہ اس وقت اس کا پتہ چلتا ہے جب انسان آزمائشوں سے گزرتا ہے جب انسان عافیت کے وقت میں ہوتا ہے تو ہر انسان نیک نظر آتا ہے سچا نظر آتا ہے ثابت قدم نظر آتا ہے وہ راضی رہتا اللہ کے فیصلے پر بھی اس کو اعتماد رہتا ہے لہذا اور جب اسے وہ مطلوب چیز مل جاتی ہے تو ہر انسان اللہ رب برامین کے اوپر ایمان لانے والا بن جاتا ہے لہذا یہ بھی ہمیں دھیان رکھنا چاہیے کہ حق کو کبھی ہم نہ چھوڑیں لوگوں کی رضا کے لیے یا یہ کہ لوگ ہمیں پسند کر لیں گے ان کے لیے کبھی حق نہ چھوڑیں اور سب سے بہتر روزی کیا ہے جو انسان کے دلوں کو اطمینان ملتا ہے عقل کے اندر نور ہوتا ہے دل کی پاکیزگی فکر کی سلامتی اور بہترین غنیمتوں میں سے ماں باپ کی دعا ہے اور اچھے دوست ہیں اور وہ اچھے دوست کے اگر آپ غائب رہیں تو آپ کی غیر موجودی کا ان کو احساس ہوتا ہے اور اگر آپ کوئی غلطی کرتے ہیں تو آپ کو تنبیہ کرتے ہیں اور اپنی دعاؤں میں آپ کو شریک رکھتے ہیں یہ سب سے بہترین غنیمت ہے اللہ رب کی طرف سے بخیل ہوا ہے جو مال کو دوسروں کے لیے جمع کرتا ہے اور غیبت کرنے والا دوسروں کے لیے نیکیاں اکٹھا کرتا ہے اور طاعت کی مشقت یہ ختم ہو جائے گی لیکن اس کا ثواب باقی رہے گا اور معصیت کی لذت یہ ختم ہو جائے گی تھوڑی دیر کے لیے ہے لیکن اس کا عقاب اور اس کی سزا باقی رہنے والی ہے سعادت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے اور عدم قبول کا کہ اللہ تعالیٰ نے قبول کیا کہ نہیں قبول کیا اس بات سے ڈرتا رہے اور یہ رسوائی میں سے ہے کہ انسان اللہ رب العامین کی نافرمانی کرے اور نجات کی امید رکھے ابو العطیہ عطاہیہ بہت بڑے شاعر تھے ان کا کہنا ہے کہ تم نجات کی امید رکھتے ہو اور اس راستے پر نہیں چلتے ان نہ صفی ن طلع جو کشتی ہوتی ہے وہ خشکی پر نہیں چلتی ہے اللہ کے سور وسلم کی حدیث ہے خیر حکم حسن حکم اخلاق تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو اچھے اخلاق والا ہے اس طریقے سے نبی نے فرمایا تم میں بہتر انسان ہوا ہے جو قرآن سیکھتا ہے لوگوں کو سکھاتا ہے اور ہمارے بھی نے فرمایا تم میں بہتر انسان وہ ہے جو اپنے اہل ویال کے لیے بہتر ہے اس طریقے سے ہمارے بھی نے فرمایا لوگوں میں بہتر اور محبوب اللہ کے نزدیک کو لوگ ہیں جو لوگوں کو نفع پہنچانے والے ہیں لہذا وہ انسان قابل مبارکباد ہے جو اپنے دل میں کسی کے لیے کوئی حق اور عداوت نہیں رکھتا اور اس کے دل میں کسی کی عداوت کے لیے جگہ نہیں ہوتی جب انسان اس سے ملتا ہے تو حشاش و بشاش رہتا ہے اس سے گفتگو کرتا ہے اس کو خوشی ملتی ہے اور اس کے ساتھ رہتا ہے اس کو غنیمت ملتی ہے اور وہ انسان قابل مبارکباد ہے جو یہ سمجھ لیا ہے کہ عمر بہت کم ہے اور عمر کے اندر اس کم عمری میں یا اس کم مدت کے اندر ہمارے لیے انتقام اور عداوت اور حسد کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے وہ انسان کامیاب ہے جو بے نفس کا محاسبہ کرتا ہے اور جو چیزیں رہ جاتی ہیں ان کا تدارک کرتا ہے اس کا دل پاک ہے اور اس کا دل صاف ہے اے اللہ کے بندے احسان کرو نیک اعمال کے ذریعے سے اپنے اموال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے ذریعے سے آپ کے جو رشتے دار ہیں دوست و احباب ہیں ان کے ساتھ چشپوشی کر کے اگر ان سے کوئی غلطی ہو جائے ان کو معاف کر کے اور خیرات اور نیکیوں کی طرف سبقت کرو اور اس چیز کے لیے حص رکھو جو تمہیں نفع پہنچائے اور دوسروں کو پہنچائے اللہ تعالیٰ سے پر بھروسہ رکھو اسی سے مدد مانگو اور کبھی عجز کا شکار مت ہو وہ ساری مخر تم رب و جن اللہ کی مغفرت کی طرف اور جنت کی طرف تم دوڑ پڑو یہ حدیث علامہ انفو کا وسط باللہ اور اس چیز کے لیے حریث رہو جو تمہیں نفع پہنچائے اور اللہ ہر براہین سے مدد مانگو ولا تجز اور تم سستی نہ کرو اور اللہ کے سور وسلم فرمایا کہ جو قوی اور طاقتور مومن ہوتا وہ بہتر ہے ان لوگوں میں سے ان لوگوں سے جو کمزور ہوتے ہیں وہ بھی پلن خیر لیکن ہر ایک کے اندر اللہ ابراہین خیر رکھا ہے جب اللہ البراہین کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اس کو ہدایت دیتا ہے اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے اس کی حفاظت کرتا ہے اور جو آدمی موت پر یقین رکھتا ہے وہ موت کی تیاری کرتا ہے اس کے لیے توشہ اختیار کرتا ہے اللہ کے ارشاد ہے تدو فی نہ خیر دادی تقوا توشہ اختیار کرو کیونکہ سب سے بہترین توشہ کیا ہے تقوا ہے یہ پہلے خطبے کے اندر انہوں نے شاد فرمایا دوسرے خطبے کے اندر انہوں نے فرمایا کہ اللہ ہر براہین کے لیے ہم جو صلاح ہے تعریف ہے کہ اس نے ہم سب کو کتاب و سنت پر اکٹھا کیا اور اس طریقے سے امن و امان کی نعمت عطا فرمائی اور ہمارے رزق کے اندر کشادگی رکھی اور اپنی ہر نعمت کے دروازے ہمارے لیے کھول دیے جو کچھ بھی ہم نے اللہ تعالیٰ سے مانگا اللہ نے ہم کو دیا بلکہ اسے زیادہ دیا اللہ ہر برہمی دینے والا ہے اسی کے لیے ہر طرح کی نعمتیں ہیں اسی کے لیے ہر طرح کی ہم دو سنا ہے اور ساری نعمتیں اللہ رب العالمین کی طرف سے ہیں اے مومنوں کی جماعت اپنے معاشرے کی سوسائٹی کی حفاظت کرو اور اپنے کلمے کی اجتماع پر قائم رہو آپس میں پھوٹ مت ڈالو اور ان چیزوں سے بچو جو تمہاری شفوں کے اندر دراڑ پیدا کر دینے والی ہیں کیونکہ ایسے لوگ جو مسلمانوں کے درمیان پریشانیاں دیکھنا چاہتے ایسے لوگوں کی جماعت بہت زیادہ ہے اور منافق وہ ہوتا ہے جو رضائل کو اور بےحودہ باتوں کو لوگوں کے اندر نشر کرتا ہے اور وہ انسان جو تاک میں لگا رہتا ہے وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو بڑی بنا کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے لہذا اس سے بچو سموتاد کرو اپنے امیر کی باتوں کو مانو اللہ کے وسلم کے دی سے من خر جمین طا و فارق الجما فمات فمات امیر تنظاہلیہ جو اللہ کے اطاعت سے نکل گیا جماعت کو چھوڑ دیا امیر کے اطاعت کرنا چھوڑ دیا اور اسی حالت میں اگر اس کی موت ہو گئی اس کی جاہلیت کی موت ہوئی یہ باتیں انہوں نے پہلے خطبے کے نشاط فرمائی اور اس کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا اور مسلمانوں کے لیے دعائیں کی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ابراہین ہمیں نصیحت حاصل کرنے والوں میں سے بنائے اللہ رب برہین ہمیں برائیوں سے پاک و صاف رکھے اور اللہ رب برہین ہمارے حفاظ فرمائے مسلمان ملکوں کی مسلمانوں کے اللہ البراہین حفاظ امین وصلی سالبن محمد والا علیہ و صحال وجداک اللہ وسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ